حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا جب کوئی چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا اور قتل کرتا ہے تو بھی مومن نہیں رہتا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو تہتر